اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا